قرآن شریف کے اشعار مشرے میں سیدی سردی محبوب مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اے میرے خالق حیات حم شریف کے شعب کو میرے خالق حیات اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے سد حیات یعنی اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائے اس کو سینکڑوں حیات عطا ہوتی ہے نئی ایک سینکڑوں زندگی عطا ہوتی ہے اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے سب حیات آپ کی نا خوشی دین میری حیات سد ممات ممات کے معنی موت اللہ اگر آپ ناراض ہوں تو میری زندگی میں بھی سینکڑوں موت ہے سینکڑوں موت موت چکی سے بھی بدتر زندگی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے سد حیات اے میرے خالق حیات ان کا نام لینے سے یہ کائنات قائم ہے اسے بات میں ہے نا کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی تو اللہ کا نام کتنا بڑا ہوا صرف ان کا نام لینا اتنا بڑا ہے کہ اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے صرف اللہ کا نام لے ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے سب حیات بلکہ تیرے بیکار دل لگاتا ہے کہ دو دن کے بعد پھول مرجا کے گر جاتا ہے اس کی ساری رانائیاں ساری خوشبو ساری خوش رنگی سب ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ روتا ہے یہ حضلیات ہیں فضول چیز اس نے اس میں حضرت نے اشارہ دیا ہے نئے لوگوں کے لیے بتا دوں کہ اشارہ یہ ہے کہ جو حسین شکلیں نا محرم عورتیں امرت پیریش لڑکے یہ ان کی چمک دمک ان کے حسن سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو دیکھنے سے منع فرمایا یہ مولویات نہیں ہے مولویات جی مولا نے یہ حکم دیا ہے ہمارے مولا نے حکم دیا ہے کہ حسین شکلوں کو مت دیکھو نامحرم عورتوں کو مت دیکھو بیریش لڑکوں کو مت دیکھو اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نامحرم عورتوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے لیکن یہ لڑکوں کی کہانی کہاں سے آ گئی تو یہ کم علمی کم فہمی کی بات ہے دیکھو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا کہ نہیں ہاں؟ اس کی جتنی بھی باتیں ہیں اس میں نصیحت اور عبرت ہے کہ نہیں یا نعوذ باللہ کوئی واقعہ ایسی سچے کہانی دلچسپی کے لیے بیان کر دیا نعوذ باللہ کوئی ڈائجسٹ ہو گیا کہ وہ پڑھ کے آپ سو جائیے ذرا ہے ارے ساری نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں کہ نہیں اس کے اندر تو قوم لوت کا واقعہ اتنا بڑا اچھی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بدمائشیوں میں گرفتار تھی اور خبیص و تھے وہ لوگ اور بدفیلی کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ اور پھر وہ اتنے پاگل ہوئے اتنے پاگل ہوئے کہ اتنا حد سے آگے بڑھ گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقاد لیا ان کو عذاب نازل کیا اور عذاب کیسا نازل فرمایا کہ ان پر پتھروں کی بارش کی سب سے پہلے تو دو لڑکے خوبصورت آئے اس قوم میں اور ان کو دیکھ کے ان کی قوم پاگل ہو گئی اور وہ دو لڑکے مہمان ہوئے حضرت لط علیہ السلام کے گھر میں اور حضرت لط علیہ السلام کو یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اب یہ میری قوم جو ہے یہ ان کے ساتھ بدمشی کرے گی اور ان کو جو چھوڑے گی نہیں اور وہ قرآن پاک میں اللہ نے اشاع فرمایا فی سکرتیم یا مہون کہ اس نشے میں مت ہو رہے تھے اندھے ہو گئے تھے نشے میں یہ خوبصورت لڑکوں کے اور اس کے بعد جو ہے اور جب قوم کے آنے لگی ان کے گھر پہ حملہ کرنے لگی تو حضرت علیہ السلام نے کیا کیا کیا کہا کہ کہ ہے لا فلا یہ میرے مہمان ہے مجھ کو رسوا مت کرنا فرمایا کہ دیکھو مہمان کی رسوائی کو اپنی رسوائی سے تعبیر کیے اس لیے کسی بندے کو رسوا کرنا اللہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے فرمایا کہ اور حضرت دودھ علیہ السلام سے ان سے کہا کہ مجھ کو رسوا مت کرنا یہ ان کے ساتھ تم یہ میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا لیکن وہ نشے میں دودھ ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت لود علیہ السلام کو بہت فکر پیدا ہوئی رونے لگے تو پھر ان ان لڑکوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کیجیے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں فرشتے فرمایا کہ دیکھو خوبصورت شکلوں کو دیکھ کے اور ہوشیار ہو جاؤ کہ مولانا رومی فرماتے ہیں از شراب قہر چوں مستی دہی از شراب قہر چوں مستی دہی ہارا صورت مستی دہی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے انتقام لینے کا ارادہ فرما لیتے انتقام کب لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہے ندامت بھی نہ ہو اور احساس احساس گناہ بھی ختم ہو گیا اور ڈٹائی کے ساتھ تکبر کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب نازل ہوتا ہے جب عذاب نازل ہونے اور کہ صورت نیستہارا ہارا صورت ہستی رہی جب اللہ کسی قوم سے انتقام لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو صورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہی ہوا صورت سورت عشق میں مبتلا ہو کے وہ پاگل ہو گئے عقل سے بھی عقل ان کی رخصت ہو گئی صورتوں کا عشق کتنا خطرناک ہے کہ عقل بھی خراب کر دیتا ہے تو حتیٰ کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں ہم آپ فکر نہیں کیجیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے قوم کے امتحان کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں آخری امتحان کے لیے کہ اب بھی شاید آپ کی بات مان لیں اور یہ غائب ہو جائیں لیکن ان پہ تو حسن کا اور صورتوں کا استوار تھا بدمائشی کا استوار تھا ہاں؟ تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے جب عذاب دینے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واقعات میں لکھا ہے حضرت سے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پوری بستی کو چھ لاکھ کی بستی تھی چھ لاکھ کی بستی کو ایک بازو میں لے گئے آسمان تک ایک بازو اور مایا علیہ السلام کے پانچ سو بازو ہیں ایک بازو سے اس پوری بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور اتنے اوپر لے گئے کہ اس بستی کے گدے اور کتوں کی آوازیں تک وہاں آسمان والوں نے سنی اتنے اوپر لے گئے ایسا غضب نازل ہوا کہتے ہیں کہ یہ کوئی یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ اس لڑکوں کو نہ دیکھیں ارے انسان ہے انسان میں اللہ نے ہر طرح کا مادہ رکھا ہے تو اوپر لے گئے پھر اس کے بعد اس بستی کو الٹ دیا آسمان پر سے الٹ دیا اور زمین پر وہ آ رہے اور آ کر کیا بچے گا ان میں بھائی اب کچھ بچے گا کہ نہیں اوپر لے جا کے یہاں تو دو چار مندر سے اوپر نیچے آئے بندہ ختم ہو جاتا ہے اور کہاں وہ آسمان تک لے گئے اور پھر اس بستی کو الٹ دیا اور جب اس بستی کو الٹ دیا تو زمین پر آ کر وہ بالکل بوزے کی طرح ہو گئے لیکن اللہ کا غضب پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کروائی پتھروں کی بارش اتنا غضب ہوا اللہ کا یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ صوفی جو ہے وہ تو پھر عورتوں سے تو پھر بچ جاتا ہے لیکن امرتوں کے عشق سے بچنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے شیطان اس کے کان میں یہی کہتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ہمیں تو کوئی معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ اس میں کوئی حسن ہے کوئی کشش ہے حضرت نے فرمایا میرے کیا خوب بات کہ فرمایا کہ بجلی کی تار ہوتی ہے ننگی اگر اس میں ابھی کرنٹ نہیں ہے لیکن کسی وقت بھی کرنٹ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے نا کرنٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے ابھی بجلی کی تار راستے میں گری بھی ہو کوئی گری ہوئی تار تو اس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا بچہ بھی سمجھتا ہے اس کو کہ اس کو ہاتھ لگ کہیں کرنٹ نہ آ جائے دور بھاگتا اس سے تو بجلی کی تار کو اس کو بجلی کی تار فرمایا کہ میں احتیاط میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے احتیاط میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے تو اس لیے پھر اس کے بعد کیا ہوا ان پتھروں کے اوپر ہر مجرم کا نام بھی لکھا ہوا اس قدر غصہ اللہ کا نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ کیا اس دور میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں تو قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے آیا بھائی اور ہر ہر بات اس میں نصیحت کی ہے عبرت کے لیے ہے تو اس واقعے سے ہم کو عبرت نہیں لینا چاہیے آپ کہتے ہیں ثبوت لاؤ کہاں سے اتنا بڑا ثبوت تو آپ کو دے دیا قرآن پاک میں اللہ نے کیوں نازل فرمایا سب ہماری نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے تو غرض یہ کہ اس اس مصرے میں عارضی حسن گل پہ ہیں بلبل کی ساری حضریات یعنی ہم جن شکلوں سے دل لگا رہے ہیں جن جن کی وجہ سے اللہ کو ہم ناراض کیے ہوئے ہیں تھوڑے دن کے بعد ان شکلوں کا حسن جو ہے مرجھا جائے گا اور تھوڑے دن کے بعد یہ حسین سارے خبروں میں چلے جائیں گے تو یہ ساری حضلیات ہیں فضول آپ نے دیکھا اللہ والوں کے اشعار کے اندر قرآن پاک اور حدیث پاک سے کیا اقتباسات ہوتے ہیں یہ حضلیات میں مجھے جو ہے کیا مزہ آیا ہے عرضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری حضلیات پانی بتوں شکلوں کا جو ہے یہ بھی بڑا زبردست بت ہے اور اس نے علی حضرت نے میرے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا سب سے بڑا حجاب اس زمانے میں یہی ہے عظیم شکلوں کا حجاب یہ اللہ تک پہنچنے کبھی نہیں دے گا لاکھ نفلیں پڑھ لو اور لاکھ تلاوت کر لو لاکھ تجبیہات کھٹا کھٹ کر لو لیکن جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اور ان پانی بتوں سے اپنے دل کو پاک نہیں کرو گے اللہ کو نہیں پاک تو فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری ساری غزلیات یعنی سارے کا سارا مضمون ہمارا اسی بات پہ ہے اور ساری عمر میرے مرشد نے اسی مضمون پہ زندگی گزار دی اسی مضمون کو بیان کر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی لیکن حضرت نے فرمایا میرے مرشد نے کیا بات فرمائی کہ فرمایا کہ میں اپنی ساری زندگی اسی مضمون کو بیان کرتا رہوں گا میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر بھی میں اسی مضمون کو بیان کروں گا فرمایا کیوں اس لیے کہ فرمایا کہ کسی محلے میں کسی بستی میں اگر کالورا پھیلا ہوا ہو ہےزاں جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی ڈاکٹر آئے اور کہے کہ میرے پاس ایسا انجیکشن ہے جناب کہ آپ کا نزلہ زکام وغیرہ فوراً ٹھیک کر دے گا وہ کہیں گے پاگل ہو گئے یہاں تو موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں کالرا پھیلا ہوا ہے تم اس وقت نزلہ زکام بھائی نزلہ زکام اس کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ اتنا زبردست فتنا ہے میں دوسری بات کیوں بیان کروں جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو میں کیوں نہیں خبردار کروں امت تک یہ پیغام کیوں نہیں پہنچاؤں پہنچا سلتے ہیں بل بل کی ساری حضلیات پانی بوتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات حضرت نے فرمایا کہ جس کو اس مضمون سے دلچسپی نہ ہو جس کو اس مضمون سے فائدہ نہ ہو وہ جاننا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو اگر اسی چیز کو نہ سمجھا اور شرعی پردہ نہیں کیا نگاہوں کی حفاظت نہیں کی اور اس اس کا ارادہ بھی نہ ہو بھائی ارادہ تو ہو کہ آپ بات کو دل سے تسلیم تو کرے اگرچہ عمل کی ابھی ہمت نہیں ہے لیکن بات کو تسلیم کرے جو بات کو تسلیم ہی نہ کرے اور نہ تسلیم کرنے کا ارادہ ہو اس کو یہاں فائدہ نہیں ہوگا وہ کہیں اور جائے ہاں اگر عمل میں کمزوری ہے لیکن دل سے تسلیم کرے کہ ہاں یہ بات حق ہے پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی دن اس کو سمجھ آ جائے گی حقیقت کی آنکھ اس کی کھل جائے گی اور وہ اللہ کو پا جائے گا انشاءاللہ عارضی حسن گل ہیں بل بل کی ساری حضبیات پانی بتوں کو دل نہ دے یہ یہ ہے ہے ہماری ہماری غزلیات غزلیات پانی کو دل نہ دے اب لڑکوں سے کیسے نظر بچائی جائے ایک استاد نے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا استاد مدرسے کیسے پڑھے انہوں نے پوچھا کہ جی حضور میں تو حدیث شریف پڑھاتا ہوں اور جو ہے میری کلاس میں جماعت میں ایسے لڑکے ہیں جن کے داڑھی نہیں ہے اور بعض لڑکوں کے پیر سے بھی آتی ہے داڑھی تو میرے اس کا کیا طریقہ ہے میں کیسے نظر بچاؤں اور دوسرے یہ کہ لڑکوں کو نہیں دیکھتا ہوں تو لڑکے ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں استاد ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ کیسے استاد ہیں کیسا دین ہے یہ کیسی اخلاق ہے تو حضرت نے فرمایا بھائی ایک تو یہ کہ اعلان کر دوں کہ بھائی میں آپ کو اللہ ہی کے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ کا قانون ہے اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے میں آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ علم دین سیکھنے آتے ہیں لیکن میں اللہ ہی کے لیے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں یہ بات بیٹھا دیں گے کہ ہمارا استاد کتنا متقی ہے کتنا تقوا والا ہے تو آپ کی عظمت بھی اس کے دل میں آئے گی اور دوسرے یہ کہ وہ اور شوق سے اور شوق سے پڑے گا جب اس کو معلوم ہوا کہ ہمارا استاد تقوا والا ہے تو اس کی عظمت اور اس کا ادب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بیٹھا دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ بھائی جو زیادہ حسین لڑکے ہیں ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف بٹھا دو اور جو کم حسین لڑکے ہیں ان کو سامنے بٹھا لو تاکہ زیادہ حسین جو ہے وہ ہاشیاں بن جائیں اور سامنے جو ہے وہ متن بن جائے متنجلی ہوتا ہے اور ہاشیا جو ہے وہ <laughs> ہوتا ہے تو واہ واہ واہ واہ کیا بات فرمائے ہاں عارضی حسن گل پہ بلبل گل بل کی ساری حضلیات پانی گتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات سارے شو سے لے کے آخر تک ہر کتاب میں یہی مضمون ملے ہر اشعار میں ہر کلام کے اندر کہیں نہ کہیں ایک دو شعر لازم اور بازے تو پورے پورے کلامی سے زیادہ مضمون اکثر اسی پہ ہے کا کہ نگاہ کی حفاظت کر لو اور اللہ کو دل میں پالو ارے بھائی دیکھو نگاہ کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے ہاں؟ ان انتہا میں ہی بلیف پہلے سے حدیث خدشی ہے حدیث خدشی اس کو کہتے ہیں کہ نبی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اس کو حدیث خدشی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نظر صحم انسحانی ابلیس یہ نظر بازی جو ہے بدنگاہی نہ میرا عورتوں کو دیکھنا پردہ نہ کرنا کیا ہے سامم انسحانی ابلیس ارے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث پڑی جاتی ہے ہاں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے آگے کیا خبردار کیا فرمایا میں ارے زہر میں بجا ہوا تیر ہے زہر میں بجا ہوا اگر تیر جس دن میں کہیں بھی لگ جائے مثال کے طور پہ پیر میں ہی لگ جائے تو اس کا زہر خون کے ذریعے سارے قلب میں پھیل جائے گا اور دل کے اندر داخل ہو جائے گا موت واقع ہو جائے گی اسی طرح یہ نگاہوں کی شیطان کا تیر زہر میں بجا ہوا ہے یہ جہاں بھی داخل ہو جائے گا آنکھوں سے داخل ہوا یہ زہر اور پورے قلب کے اندر یہ گل جائے گا اور ایمانی موت واقع ہو جائے گی ایمانی موت تو فرمایا کہ یہ امتحان ابلیس مضمومن من ترا کہا مخافتی ابدل ایمان خلاوت میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس نے اپنے میرے خوف سے میرے خوف سے شیخ کے خوف سے نہیں لوگوں کے خوف سے نہیں میرے خوف سے اللہ کے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی اور نہیں دیکھا نام محرم کو تقاضے کے باوجود من ترا کہا مخافتی ابدل تو ایمان حلاوت فی قلبی ایسا ایمان عطا کروں گا جس کو اپنے دل میں موجود پائے گا موجود ارے یہ وہمیات اور خیالات کی باتیں نہیں ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ حلاوت ایمان اس کو ایسی عطا کروں گا جس کا جس کی مٹھاس وہ دل میں اپنے موجود پائے گا اس کو اس کی لذت محسوس ہو جائے گی تھوڑے ہی عرصے میں محسوس ہوگی فوراً نہیں محسوس ہوگی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بھائی موجود تو ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حلاوت ایمانی دوں گا ایک نظر اس کی حفاظت کی اسی وقت حلاوت ایمانی دل میں موجود ہو گئی محسوس نہیں ہوتی محسوس اس کی کچھ عرصے بعد ہوتی ہے کیونکہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ملیریا بخار چڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا بخار تو اتر گیا لیکن ایک مہینے تک اس کے منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے بخار کے بعد بخار صحیح ہو جاتا ہے لیکن ذائقہ منہ کا کڑوا رہتا ہے اس کو قورمہ بریانی پھر بھی مزے کی نہیں لگتی آہستہ آہستہ اس کا اس کا اثر جاتا ہے پھر آنے لگتا ہے اسی طرح جو شخص نگاہ کی حفاظت ابھی نہیں کر رہا تو جی وہ پہلی دفعہ نظر کی حفاظت کرے گا کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا لیکن یقین رکھو کہ حلاوت ایمانی ضرور مل گئی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے میرے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی ضرور بے ضرور اس کو حلاوت ایمانی ملے گی لیکن محسوس جب ہوگی جب مستقلاً کو چرتا مجاہدہ کرتا رہے گا نگاہ کی حفاظت کرتا رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو محسوس بھی ہو جائے گی اور اس کی علامت کیا ہے سنیے پانچ علامات ہیں حلاوت ایمانی جس کو مل گئی کیسے پتہ چلے کہ ہم کو حلاوت ایمانی مل گئی حلاوت ایمانی کی پانچ علامات ہیں ان میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ذکر و عبادت میں خوب دل لگنے لگے گا مزہ آنے لگے گا اس کے لذت لذیذ ہو جائے گی نماز لذیذ ہو جائے گی نماز میں جی لگنے لگے گا دوڑ کر جائے گا شوق سے جائے گا حالی حال بن جائے گا اس کا نماز پڑھنا پہلی علامت کیا ہو گئی اس سے اور دوسری علامت کیا ہے حلاوت ایمانی جس کو مل جائے گی کہ وہ اپنی تمام گناہ کی جو تقاضے ہیں ان کو پیچھے کر کے اور زبردست جو ہے مجاہدہ کر کے اس گناہ سے رک جائے گا دوسری کیا علامت ہو گئی گناہ سے رک جانا مختصر نہیں سمجھ لیجئے کہ گناہوں میں پھر اس کو موت نظر آنے لگے گی پھر وہ گناہ کو کے تقاضے کو دبا دے گا اور تیسری علامت یہ ہے کہ حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ کی خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو برداشت خوشی کے لیے ہر ہر ہر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے اور نمبر چار یہ کہ جس طرح کے کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے یا گناہ کا تقاضا شدت کا آ جائے اس کو دبانے میں جو ہے وہ صبر کو استعمال کرتا ہے صبر کرتا ہے اس پہ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ رضا بالقضا اس کو نصیب ہو جاتی ہے یعنی وہ ہر حالات میں جمیع حالات میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور یہ مقام حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام رضا بالقضا کا ہے ہمارے حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ دوستوں اس مضمون کو ہم غور سے سن لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رضا بالقضا کیا چیز ہوتی ہے لیکن یہ آج نہیں سمجھ میں آیا کل ضرور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اس لیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کی بات عرض کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں عرض کر رہا میرے شیخ کے جو شیخ تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز مجاز قید تھے اور ان کے بڑے یعنی بہت ہی قریبی اور چہیتے خلفاء میں سے تھے اجل خلفاء میں سے تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت خانوی جیسے مجدد زمانہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کیا جملہ فرماتے تھے اے اے اے کوئی ادنت سے سب شادی ہے ہاں، آنے والے جو میرے لیے سینکڑوں خوشی کا باعث ہو یہ کہہ کر استقبال کرتے تھے ہاں، اتنے بڑے عالم تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ مولوی عبد الغنی معلوم ہے کہ اخلاق سے جبھی کوئی مقام ہے تو عرض کیا کہ حضرت میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اخلاص ہی سب سے بڑا مقام ہے اور اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا ایک مقام ہے وہ ہے رضا بالفا یعنی ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا اور آج ہی ہمارے دوست کے ہاں مجلس ہو رہی تھی میں بھی جاتا ہوں وہاں تو انہوں نے یہی مضمون پڑھا نگاہ کی حفاظت کا اور یہ زاد و تعاد کا حلاوت ایمانی کی پانچ علامت کا تو دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی اور حضرت کے مضمون سے تائید بھی ہو گئی کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کو بھی رضا بالقضا کا مقام حاصل یقیناً ہو جائے گا کیونکہ رضا ایک نگاہ کی حفاظت میں اخلاص تو ہے ہی ہے کیوں کہ جب نہیں دیکھے گا تو بہت سے لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں اور کوئی نظر بازی کر رہا ہے تو کیا کوئی رک رک کے دیکھتا ہے کہ فلاں شخص نظر بازی کر رہا ہے اس نے نظر بازی کوئی کوئی یہ نہیں دیکھتا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے لہذا جو نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے یقیناً اللہ کے خوف سے کر رہا ہے اس کے کے دل میں ہے ہے کہ اللہ اللہ مجھے دیکھ رہا بس یہ لیے ہو گیا مخافتی ہو گیا یہ نظر کی حفاظت اللہ کے لیے ہو گئی ہے تو اخلاق تو حاصل ہو ہی گیا اب رضا بالقا کیسے حاصل ہو کہ نگاہ کی حفاظت میرے مرشد نے فرمایا اتنا مشکل کام ہے اس دور کے اندر حسنی حسین شکلوں سے نظر بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے اتنی بے حیائی ہے چپے چپے سے بے پردگی بے حیائی ہے کہ جو شخص اتنی بڑی مشکل پہ صبر کر لے گا وہ جمیع حالات پہ ضرور راضی رہے گا اپنی بیوی جیسی بھی ہوگی اس پہ صبر و شکر کرے گا حسن کا فتنہ ایسا ہے کہ جس نے اس پہ صبر کر لیا باقی تمام مشکل حالات اس پہ صبر کرنا اس کو آسان ہو جائے گا رضا بالقضا بھی انشاءاللہ اسی میں نصیب ہو جائے گا اسی لیے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ بار بار قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ ایک کام کر لو کہ نگاہ کی حفاظت کر لو مت دیکھو نامحرم عورتوں کو چاہے وہ گھر کی نامحرم رشتے دار ہو بھابھی ہو سالی ہو اور چاہے ان کے لیے دیور جیٹ ہو اسی طرح بہنوئی سے پردہ ہے اور اسی طرح چچزاد تائزاد جتنے زیادہ ہیں ان سے پردہ ہے اسی طرح خالو سے پردہ ہے خالو تو حضرت فرماتے تھے بر وزن بالو ہے بھالو ہاں؟ ہاں؟ ہمارے ہمارے ایک دوست ہیں عجیب آدمی انہوں نے کہا ان کے چھوڑیے وہ بات میں بتائیں گے <laughs> تو غرض یہ کہ یہ سب حضرت فرماتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو تو اللہ کو پا جاؤ گے اللہ والے بن جاؤ گے ولایت صدیقیت کی انتہا صرف اسی ایک عمل سے ہو جائے گی کہ نامیرم عورتوں کو مت دیکھو اور بیریش لڑکوں سے بھی نگاہ کی حفاظت کرو ان سے بھی آئین قلبن اور قالبن تین قسم کی دوری اختیار کرنی ہے نامحرموں سے اور بیریش لڑکوں سے آئنن یعنی نگاہ کی بھی حفاظت اور قلبن بھی کہ دل میں بھی ان کا خیال نہیں لانا ہے ورنہ بعض لوگ جو ہے سب جھکائے ہوتے ہیں اور دل ان کا کسی کہیں اور مشغول ہوتا ہے گندے خیالات پکا رہے ہیں ڈرنا چاہیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس ماتھے پر اللہ نے کوئی اسکرین نہیں لگا دی کہ دل میں جو خیال آئے فوراً یہاں ظاہر ہو جائے اگر لگا دیتے تو لوگ ہمیں جوتوں سے ٹھکائی کرتے ہیں ہمارے دل میں دل میں کیسے کیسے خیالات آ جاتے ہیں لہذا گندے خیالات کا آنا برا نہیں ہے کیونکہ تقاضے آ جاتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان کو بھگانا لیکن ان میں مشغول ہونا اور ان سے حرام لذت لینا یہ برا ہے یہ حرام ہے لہذا فرمایا کہ آئین یعنی آنکھوں سے مت دیکھو قلباً قلب کے اندر ان کے خیالات مت لاؤ اور قالباً بھی دوری ضروری ہے قالب کہتے ہیں جسم کو جسم کو بھی ان سے دور رکھو کیونکہ تقربو ہو گئے تو تفالو ہو جاؤ گے دل کا حدود اللہ ہی فلاح تقرب ہوا اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان سے دور رہو ان کے قریب بھی مت جاؤ جیسے بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو تو کتنے میلوں کا علاقہ خالی کرا دیتے ہیں کہ نہیں اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ان سے غالباً دوری ضروری ہے قالباً دوری ضروری ہے جسم کو دور رکھنا ضروری ہے فرمایا کہ کنستر کنستر کے اندر گھی بھر کے اس کو بالکل سیل کر دیا گھی بھر کے بالکل سیل کر دیا کہیں سے اس میں سوراخ وراخ کچھ نہیں ہے اور اس کنستر کو آگ کے پاس رکھ دو لے جا کے تھوڑی دیر کے اندر گرم ہو کے پھٹ جائے گا کہ نہیں حالانکہ اس نے آگ دیکھی نہیں ہے آگ دیکھی نہیں ہے لیکن قریب گیا آگ کے اس کی گرمی سے وہ پٹ گیا اسی طرح دل کو ان سے دل کو بھی دور رکھو اور جسم کو بھی دور رکھو تفلو ہو جاؤ گے تقرب گے تو تفلو ہو جاؤ گے قریب رہو گے تو یعنی مبتلا ہو جاؤ گے گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہے تو تین طرح کی دوری اس سے ضروری ہے اس کو فرمایا کہ اگر نگاہ کی حفاظت کر لو تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ والے ہو جاؤ گے کیونکہ باقی جتنی چیزیں ہیں دین کی جتنے احکامات ہیں وہ اس کے تابع ہیں آسان ہو جاتے ہیں یہ اتنا مشکل عمل ہے نگاہ کی حفاظت کہ اس میں بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں بڑے بڑے علامہ پھسل جاتے ہیں اس میں ہاں اس لیے فرمایا کہ یہ کسی مرشد کی صحبت میں رہو اور اس سے علاج بھی پوچھو کہ کس طرح نگاہ کی حفاظت کی جاتی ہے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں شیخ آپ کی بے عزتی نہیں کرے گا شیخ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا شیخ آپ کو ذلیل سمجھے گا بھی نہیں بلکہ شیخ آپ کی عزت کرے گا کہ یہ اللہ کے راستے کا چلنے والا ہے اس کی عظمت کرے گا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کی محبت میں آنے والوں کی یہودیوں کی خاص کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں سنا آپ نے میری بات میرے مرشد کی بات کہ جو جو اللہ کی محبت میں آنے والے ہیں ان کی جوتیوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں ارے اللہ کی محبت اتنی عظیم قیمت کی چیز ہے بھائی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی محبت میں جو شخص آتا ہے اس کو تو دیکھنے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھیجیے کہ آپ کے بندے بغیر آپ کو دیکھے کیسے آپ کے اوپر فدا ہو رہے ہیں ہاں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ حسرت کرتے ہیں ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری یاد نہیں ہوتی ارے ستاروں کو حسرت ہے یہ ستارے بے قیمت ہیں گناہ گار انسان کے آنسو کے آگے یہ سور ساری کائنات بالکل بے قیمت ہے میرے دوستوں اللہ کے ان آنسو کی وہ قیمت ہے یہ سورج چاند ستارے کیا بیچتے ہیں ان آنسو کے آگے اس کو خواجہ صاحب نے فرمایا ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو ارے ستارے تو فنا ہو جائیں گے یہ آنسو فنا نہیں ہوں گے دوستو یہ اللہ کے اللہ کے راستے میں گناہوں پر اپنے گناہوں پر ندامت سے رونا یہ فنا نہیں ہوگا یہ ایک آنسو نکلا اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں اللہ کے یہاں قیامت تک کے لیے جمع ہو جائے گا اور یہ سب کچھ وہاں آپ کو مل جائے گا جمع ہوا وہاں مل جائے گا آپ کو خزانہ ہے فرمایا کہ گناہ ہو جائے زنا ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو دریا کا دریا بہا لو صاف نہیں ہوگا ایک خطرہ آنسو کا بہا لو صاف کا صاف پاک و صاف ہو گیا ندامت کا ایک آنسو سارے قلب کو کیا سارے جسم کو پاک کر دے گا دریا کے دریا بہا لو پاک نہیں ہوگا اس ایک آنسو کے قطرے کی قیمت دیکھا آپ نے تو اس لیے فرمایا کہ بھائی نگاہ کی حفاظت کر لو اور اللہ کو دل میں پالو تھوڑا تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں اور دوست ہمارے پیچھے مشکل سے بیٹھے جہاں جگہ ہے اس جگہ کو پر کر لیجیے ہر ہاں۔ حسن پہ ہیں بل بل کی ساری ہزلی پانی بوتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری شمس و قمر کی روشنی ادنا سی گیت ہے تیری شمس و قمر کی روشنی ادنا سی گیت ہے تیری روح میں تیر نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات کہتے ہیں چاند کو کتنے چاند یعنی اللہ کے نور کے کتنے چاند روشن ہو جائیں گے بھائی اللہ کا نام لے کے دیکھو گناہ سے بچ بچ کے دیکھو کہ کیا مزہ دل کو حاصل ہوتا ہے نگاہ کی حفاظت کر کے دیکھو یہ تو مٹی کے چاند ہیں مٹی کے کھلونے ہیں زمینی چاند تھوڑے دن بعد یہ فنا ہو جائیں گے اور مرجھا جائیں گے ان پہ کیا مرنا ان لاشوں پہ کیا مرنا مرنا ہے تو اس و قیوم پہ مرو فدا ہونا ہے تو اس و قیوم پہ فدا ہو جاؤ پھر دیکھو کہ کیا دولت ملتی ہے وہ دولت ملے گی کہ جس دولت کے اگر ادراک ہو گیا بادشاہوں کو ادراک ہو گیا اس دولت کا تو فرمایا کہ تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس دولت کو چھیننے کے لیے ہاں لیکن یہ دولت جو ہے تلواروں سے نہیں ملتی دوستو یہ دولت بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے ان سے تعلق کی برکت سے ملتی ہے ان کے ان سے اپنی اطلاع اور اتباع اور امتیاز کی اور تجویزات کی اتباع سے ملتی ہے دوستو اپنے نفس کو مٹانے سے ملتی ہے شیخ کی رائے رائے میں اپنی رائے کو فنا کرنے سے ملتی ہے ہاں یہ ایسے نہیں ملتی شمس و قمر کی روشنی ادنا سی ویک ہے تیری یعنی جس اللہ نے ایسا روشن چاند اور ایسا روشن سورج پیدا کیا ہے لیکن وہ ایسے کروڑوں سورج پیدا کر سکتے ہیں اور کیے ہوئے ہیں اللہ نے کتنے ستارے کروڑوں کے کروڑوں خربوں ستارے آسمان پر ہیں آج تک ان کی گنتی بھی سائنسدان نہیں کر سکے اور پتہ نہیں ابھی کتنے ستاروں کی روشنی کہتے ہیں ہم تک ابھی پہنچی نہیں حالانکہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے روشنی کے سفر کا جو رفتار ہے روشنی یعنی یہاں سے آپ نے بٹن جلایا بلب جلایا تو یہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے تیزی سے سفر کرتی ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ اب سوچو کہ ستارے کتنی کتنے فاصلے پر ہیں جو آج تک اتنے لاکھوں سال ہو گئے دنیا کو بچے ہوئے اور اب تک ہم سے ہم سے ہم تک روشنی نہیں پہنچی نئے نئے ستارے دریافت ہوتے رہتے ہیں آئے دن اب ہم کو جو اخبار پڑھتا ہو ہم تو نہیں پڑھتے لیکن سائنسدان بتاتے رہتے ہیں ایک نیا سیارہ دریافت ہوا ہے نیا ستارہ دریافت ہوا ہے جس کی روشنی اب تک ہم تک نہیں پہنچی تھی آج پہنچی ہے اور کتنے چلے چلے آ رہے ہیں ابھی معلوم نہیں کتنے زمانے کتنی کتنے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہوا اور یہاں کوئی سائنس سائنس پڑھا ہوا ہو فزکس پڑھا ہوا ہو تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں ایسٹرون پڑھا ہوا کہ وہ وہ اس کو کہتے ہیں نوری سال لائٹ ایئر کیونکہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل اتنا لمبا سفر ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل اتنی اتنی اس میں تو دس دفعہ دنیا کے گرد چکر لگا لے گا اتنے فاصلے میں تو تو ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار ہو تو کہاں تک پہنچ جائے گا معاملہ بھائی اس کو ناپ نہیں سکتے اس لیے اس کو لائٹ ایئر کہتے ہیں یعنی ایک سال میں روشنی جتنی جتنا سفر طے کرتی ہے تو اب ستاروں کا فاصلہ لائٹ ایئر میں ناپا جاتا ہے کہ اتنے لائٹ ایئر پر یہ ستارہ ہے اتنے لائٹ ایئرس پر یہ ستارہ ہے اتنی بڑی کائنات اللہ کی ہے لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی ادنا سی ٹھیک ہے اللہ اللہ نے فرمایا کن کن بس ہو گیا ساری کائنات وجود میں آ گئی ہاں؟ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سات دنوں میں زمین کو پیدا کیا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو محنت کرتے کرتے سات دن لگ گئے نہیں اس میں ایک خاص حکمت ہے ہر چیز کی ربوبیت ہے ہر چیز کی ربوبیت الگ الگ ہے ایک جسم انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو چھ فٹ کا انسان اچانک سے بھی پیدا کر سکتے تھے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نوز باللہ اللہ کی خالصیت کے اندر کمزوری تھی نوز باللہ کے ساٹھ سال میں جا کے یا بیس سال میں جا کے چھ فٹ ہوا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کمال ہے ایک حکمت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جو یہ کائنات زمین کو پیدا کیا سات دنوں میں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن میں پیدا نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ تو سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں بھی پیدا کر سکتے تھے لیکن یہ خاص حکمت کے تحت اس کو سات دنوں میں پیدا کیا تو اتنی بڑی کائنات جو اللہ کی ادنا سی بھی ہے ایک حکم کن کے ذریعے وجود میں آ گئی ہاں؟ تو ان کو کیا مشکل ہے تو ان کی جو یہ یادنا تھی تو ان کو یاد کرنے میں کیا کیا دل کو کائنات ملے گی اور کیا کائنات کے چاند ہم کو مل گئے نور ہی نور پیدا ہو گیا اللہ کا نام لینے شمس شمسوں کا کی روشنی ادنا سی گیت ہے تیری روح میں تیرے نور سے کتنے ماہ کائنات اللہ کا نام لو نور لازمی پیدا ہوگا لیکن نور کو ضائع ہونے سے بھی تو بچانا ہے ادھر زمینی چاند پہ نظر ڈالی زمینی چاند کا نور کیا غلازت دل میں آئی اللہ کا نور نکل گیا ایک لاکھ تحجد کا نور لے جاتی ایک بدنگاہی حضرت مرشد تانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ کا خول ہے کہ ایک بدنگاہی ایک لاکھ تحجد کا نور لے جاتی ہاں اور ایک لاکھ جو ہے نوافل پڑھنے سے بہتر ہے ایک گنا کو چھوڑ دو ایک گنا چھوڑنا ایک لاکھ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے اس کی مثال بھی سن لو میرے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص کہے کہ بھائی آپ کو ہم حلوہ وغیرہ خوب کھلائیں گے لیکن ساتھ میں سو جوتے بھی لگائیں گے تو آپ کہو گے کہ بھائی ایسا حلوہ مجھے نہیں چاہیے ہے نا ایسا حلوہ مجھے نہیں چاہیے تو وہ کیا مطلب کہ جوتے سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں حلوہ کھانے سے ضروری زیادہ ضروری جوتے سے بچنا ہے کہ نہیں تو اس لیے عبادات کا حلوہ کھاؤ لیکن جوتے سے بچنے کی بھی تو فکر کرو ارے اللہ کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں بدنے گاہ پر بد نگاہی کرنے والے پر اللہ کے عذاب کے دل پہ جوتے جوتے دل پہ جوتے لگتے ہیں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہتھوڑے پہ ہیں مغز دماغ میں گھونٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے ہاں ابھی تو مزہ آ رہا ہے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور گانے بجانے سن رہے ہیں اور ادھر نظر مار رہے ہیں ادھر نظر مار رہے ہیں کمپیوٹر پہ چل رہا ہے ادھر کمپیوٹر چل رہا ہے اور جاری ہے ننگی فلمیں اور ادھر کوئی گیا کھٹ سے ماؤس کلک کیا وہ منظر بدل گیا اس میں تو وہی تلاوت چل رہی ہے ایسی ہوشیاریاں ہو رہی ہیں مگر وہی بات ہے بھائی جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے وہاں تو سب دیکھا جا رہا ہے یہاں ماں باپ نہیں دیکھ رہے شہد نہیں دیکھ رہا لوگ نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں کیوں نہ کہوں کہ زندگی اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں ہے میرا مولا کہیں اس بات سے ناراض تو نہیں ہے دیکھا ہی نہیں بس دل میں خواہش پیدا ہوئی اور عمل کر لیا جانوروں کی طرح جانور کا ہر وقت دل جاتا ہے ہر وقت کھاتا رہتا ہے بس ادھر منہ ڈال دیا ادھر منہ ڈال دیا تو یہ جانور نہ بنے بلکہ نفس کا غلام بننے والا اس کی زندگی واحد ہوتی ہے گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے نفس کا جو غلام ہے ہے غرق وہ گناہ میں کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی یاد اس سے ایک شیر اور حضرت والا کا فرما دے کہ اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم ابرار نیک لوگ صالحین اللہ والے اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واحد اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلقی حیات اللہ نے فرمایا نا ہم کو ناراض کرو گے لہو معیشت کا تمہاری حیات کو تلخ کر دیا جائے گا معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا اس کا سکون چن گیا کتنی ہے تلخی حیات جس نے چکھے ہیں تو پانی بو کے نم کیا جس نے چکھے ہیں دوست تو پانی بو کے نم کیا کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات جس نے چکھے ہیں دوست تو پانی بوتوں کے نم کیا پانی بوت یہی نام ہے رمو جیسے کہ نہ دیکھو کسی کی وائف نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ جگر میں چبھے گا اس کے نائف اور کھانی پڑے گی ویلیم فائیو ویلیم فائیو ایک سکون کی دوا کا نام ہے فرمایا کہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو اور خراب ہو جائیں گے اس کے بھی خراب ہو جائیں گے بھی دیکھے اور کیا بات فرمائی نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ جگر میں چبھے گا اس کے نائف اور کھانی پڑے گی ویلیم فائز کیونکہ جب نظر خراب کر لی اب دل بے چین ہو گیا اب اس کی طلب ہی ہے اب وہ چاہیے چیز چمک دمک دیکھی وہ چیز چاہیے اب جب وہ چیز چاہیے اب مل تو رہی نہیں ملے گی تو ہے نہیں حضرت تھانوی نے <laughs> فرمایا کہ ایک دو ایک ٹرین رکی اور حضرت تھانوی بھی سفر کر رہے تھے تو حضرت تھانوی کے ڈبے میں ایک شخص بد نگاہی کا مریض تھا تو برابر میں جو ٹرین آ کے رکی تو اتفاقاً وہ ڈبہ بنانا ہوگا تو وہاں پر جو ہے ایک جوڑا نیا شادی شدہ اس میں بیٹھا ہوا تھا پردہ تو یہ اس کو گور گور کے دیکھ رہا تھا تو وہاں سے اس نے پنجاب والے نے چلا کر کہا کہ جی بھر کے دیکھ لے لیکن سوئے گی میرے پاس ہی تجھے نہیں ملے گی ارے کیا بیکار اپنی اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے ملنا نہ ملانا دل کو تڑپانا کلپانا جلانا ملنا نہ ملانا دل کو تڑپانا کلپانا جلانا اور کیا ہوتا ہے اب مل گئی تو مصیبت اور نہ ملی تو کیا کرے گا اب وہ وہ جو خواہش پیدا ہوئی اس کے جو اس کے جو پھر تحریک ہوتی ہے جسم کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اس میں تحریک ہو جاتی ہے اس مادے کے اندر تحریک ہو جاتی ہے اب وہ مادہ جو ہے جب چل پڑتا ہے اپنی جگہ سے جیسے بکری کے تھن سے دودھ جب نکلا تو وہاں پہنچتے تک اب کبھی واپس نہیں جا سکتا وہ مادہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب گرم ہو گیا تو واپس نہیں جائے گا اب نکل کے ہی رہے گا اب کہاں نکالے گا ہاتھ سے نکالے گا اس کو یا اور کسی طرح رگڑ رگڑا کے نکالے گا اور تباہی تباہی ہوئی جوانی تباہ ہوئی جوانی برباد ہوئی اور پھر جاتا ہے یہ صدر بازار میں ادھر ادھر قبلہ بڑے حکیم صاحب ایک رات میں جوانی واپس کوئی واپس شاپس نہیں آتی یاد رکھو سب دھوکہ ہے دنیا میں کوئی ایسا خمیر ایجاد نہیں ہوا جو جوانی واپس لاتے ارے کتنے گھروں کو آگ لگ گئی اس چکر میں سارے جوانیاں برباد کر کے اب رشتہ ہوا اور فوراً ہی جو ہے وہ طلاقہ طلاقی ہو کے گھر برباد ہو گیا دوستوں نگاہ کی حفاظت میں دنیا کا بھی سکون ہے آخرت کا تو ہے ہی ہے دنیا بھی جو ہے اس کی محفوظ ہو جاتی ہے آئے اس کا سکون چن گیا کتنی ہے تلخی حیات جس نے چکھے ہیں دوست تو پانی بوتوں کے نم کی یاد جس نے اپنی اپنی جوانی کو برباد کیا وہ دنیا کا بھی نہیں رہتا دوستو اس کے دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے میرے حضرت نے فرمایا میرے حضرت تو حکیم بھی تھے نا تو فرمایا کہ اتنا دل کمزور ہو جاتا ہے کہ بلی کودتی ہے اور اس کا دل لگتا ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ اس مادے کے اندر پورے جسم کا جوہر ہوتا ہے وہ پورے جسم کا جوہر اس میں ہر صلاحیت ہوتی ہے اس جبھی تو دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے کس چیز سے پیدا ہوتا ہے اور اسی سے اس کی اللہ تعالیٰ سنوائی سنوائی کی طاقت دیتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ بینائی کی طاقت دیتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ گفتار کی طاقت دیتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ حرکت کی طاقت دیتے ہیں ہڈیاں بھی اس سے بنتی ہیں کھال بھی اس سے بنتی ہے گوشت پھوش بھی اس سے بنتا ہے خون بھی اسی سے بنتا ہے اس لیے اس مادے کے اندر سارا جسم سے جسم کے سر سے لے کر پیر تک ہر چیز کا جز ہوتا ہے اس کے اندر وہ وہ نکل گیا سمجھو کہ ساری صلاحیتوں کو آپ نے زنگ لگا دیا بیکار کر دیا برباد کر دیا کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات جس نے چکے دوست تو پانی وہ تو کے نم کیا توبہ کریں گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی صدق دل سے جب بھی توبہ ہوگی ضرور وہ معاف کریں گے ضرور کتنے بھی گناہ ہو جائیں صرف دل سے توبہ کر لو صرف دل سے توبہ کی چار شرائط ہیں ایک شرط یہ ہے کہ دل میں فوراً ندامت پیدا ہو جائے ندامت شرمندگی پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ بھائی سب سے لے کر پیر تک یہ سب چیز بال بال ہمارا اللہ کی امانت ہے اللہ کی امانت ہے ہماری ملک نہیں ہے یہ اس پر اللہ کا قانون چلے گا کہ ہمارا قانون چلے گا یا ان حسینوں کا قانون چلے گا یا ان حسینوں کے دل شکنی کے خیال سے اپنے اللہ کو ہم ناراض کر دیں گے اپنے دین دین کو دین توڑ دیں گے دل شکنی کی خاطر دوسروں کی دل شکنی کی خاطر اپنی دین شکنی جائز نہیں ہے اپنے دین کو مت توڑو اللہ کے قانون کو مت توڑو سر سے پیر تک یہ امانت ہی امانت ہے اس سے اللہ کا حکم جو لاگو کرے گا بس وہ کامیاب ہو جائے گا اسی کو فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو صرف دل سے ندامت سب سے پہلے شرمندگی ہو جائے کہ میں نے امانت میں خیانت کر دی نگاہ ڈالنی تھی ماں باپ کو نگاہ ڈالنے کے لیے کابت اللہ دیکھنے کو نگاہ دیتی تلاوت کرنے کو نگاہ دیتی بھائی بہن کو دیکھنے کو اور جائز چیزوں کو دیکھنے کو میں حرام جگہ استعمال کر رہا ہوں میں نے کیا کام کر دیا حرام کام کر دیا اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ اور رسول کی لانت خرید لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے پر لانت فرمائی ہے لان اللہ الناظر والمنظور منظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لانت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی اتنی بڑی ظلم کر دیا کہ لانت کے موجب ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھی تو لیا مولانا آپ خامہ ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑتے رہتے ہیں ہم نے دیکھی تو لیا نہ لیا نہ دیا دیکھی تو لیا فرمایا کہ ارے ظالم تو کہہ رہا ہے کہ دیکھ لیا کچھ نہ کیا تو یہ تم نے اللہ کا غضب لے لیا کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا مت دیکھو قرآن پاک میں کوئی کہانی کی کتاب میں نہیں ہے تو تم اللہ اور رسول کے نافرمان ہو گئے تم کہہ رہے ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ اور رسول کے نافرمان ہونا معمولی چیز ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت فرما رہے ہیں بدعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لانت فرمائے جو دیکھ رہا ہے نامحرم عورت کو اور نامحرم عورت کو کے اوپر لانت ہوگی جو نامحرم مرد کو دیکھے گی تو لانت کے موجب ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں مولانا آپ خام خیری یہ خامہ خائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زنا زنا نظر نظر ارے ہے آنکھوں آنکھوں کا کا بازی کر لیا کہہ رہے مولانا دیکھی تو لیا کچھ کیا نہیں اس سے بڑھ کے کیا جو آدمی ان چیزوں کا حضرت نے فرمایا جس کو بد نگاہی کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو وہ ایسا کرے کہ تین القاب لکھے کاغذ کے اوپر کاغذ کے اوپر تین القاب لکھے اللہ اور رسول کا نا فرمان پہلا لقب دوسرا لقب لکھے کہ ملعون لانت کیا گیا کیوں کہ اللہ اور رسول کا نافرمان کیسے ہوا قرآن پاک میں حکم ہے یغضوا من نبتاری نہ نبی آپ کہہ دیجئے تو نبی بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے دونوں کو توڑ دیا ہم نے اللہ اور رسول کے نافرمان ہو گئے کہ نہیں بس پہلا لقب لقب لکھے اللہ اور رسول کا نافرمان اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی لانت فرمائی تو لکھو ملعون ملعون اس کو کہتے ہیں جس پہ لانت ہو اور اسی طرح آنکھوں کا زناکار کار لکھو بخاری شریف کی حدیث ہے زین العین نظر اور یہ تین چیزیں لکھ کر اپنی جیب میں رکھو جب نگاہ کی بد نگاہی کا تقاضا ہو ذرا نکال کے اس کاغذ کو دیکھ لو کہ اگر بد نگاہی کروں گا تو مجھے یہ تین القاب ملیں گے اگر کوئی شخص کسی کو کہے او اللہ اور رسول کے نافرمان او اللہ اللہ اور رسول کے لانت کیے ہوئے ملعون او اللہ کے او آنکھوں کے زناکار کتنا برا لگے گا کتنی رسوائی ہوگی تو فرمایا کہ یہ بھی ایک علاج ہے جس کو بدنگاہی نہ چھوٹ رہی ہو وہ اپنی جیب میں تین القاب لکھ کے رکھے اور جب بدنگاہی کا تقاضا ہو وہ ذرا دیکھ لیا کرے کہ اگر میں بدنگاہی کروں گا تو یہ تین تین القاب مجھے ملیں گے پھر القاب منظور ہوں تو آپ دیکھ لینا بھائی پھر تم جانو لیکن جو عقل مند ہوگا اس کو فوراً عقل آ جائے گی نہیں بھائی اللہ اور رسول کا نافرمان نہیں بننا اللہ اور رسول کی لانت نہیں لینی اور اللہ اور رسول کی آنکھوں کا ذنا کار ہمیں نہیں بننا خیر سب سے اول شرط توبہ کی ندامت پیدا ہو جانا اور دوسری شرط کیا ہے اس گناہ سے الگ ہو جانا دوری اختیار کرنا بھاگ جانا یعنی یہ نہیں کہ دیکھ کر استفار استفار استف اللہ استف اللہ پڑھیں دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور استف اللہ بھی پڑھ رہے ہیں ایک صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کیا وہاں بیت اللہ شریف میں کہ حضرت دیکھیے گا یہ ملیشیا کی جو ہے چھوٹی چھوٹی یہ جو سفید اسکار میں کبوتریاں معلوم ہو رہی ہیں بڑا نور معلوم ہو رہا ہے ان کے اوپر حضرت نے فرمایا ظالم تیرے جو یہ تو دیکھ رہا ہے کابت اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا کہ کو دیکھ رہا ہے کابت اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا ان پر ہاں، وہاں بھی لوگ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھتے نہیں بلکہ وہاں تو ظلم یہ کرتے ہیں وہاں جا حج پہ جاتے ہیں اور بھائی بن جاتے ہیں ہمارا آپ کا کیا پردہ ارے ظالم وہاں تو اور زیادہ سخت پردہ کرو وہاں تو اور زیادہ خدا اور رسول سے ڈرو کہ وہاں اللہ کے گھر میں حاضری دے کے نامحرم کو دیکھ رہے ہو کیا یہاں اللہ ہے وہاں اللہ نہیں ہے اپنے گھر میں عجیب معاملہ ہے کسی جہالت کی بات ہے کہ وہاں جا کے لوگ کہتے ہیں ہم تو عرفاتی بھائی ہیں ہم سے ہمارا کیا پردہ ارے لانت اللہ کی لانت سے ڈرو ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت سے ڈرو یہ آنکھوں کا ذنا ہے چاہے بیت اللہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو کہیں بھی ہو آنکھوں کا ذنا ہے نام حرم کو دیکھنا وہاں کیسے جائز ہو جائے گا وہاں تو اور زیادہ سب پردہ کرو تو دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ سے الگ ہو جانا یہ نہیں کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور استغفار بھی پڑھ رہے ہیں یہ توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ فرمایا کہ یہ استغفار پڑھنا خود ایک استغفار کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی کہ دوسرا استغفار کرنا پڑے گا اس استغفار سے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں اور الگ بھی نہیں ہو رہے ہیں تو دوسری شخص کیا ہے گناہ سے فوراً الگ ہو جائے وہ نگاہ کو فوراً جھپا لے پھر استغفار پڑھے اور تیسری تیسری شرط کیا ہے کہ عزم اور ارادہ پکا کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں جب تک یہ ارادہ نہ ہوگا اور جب تک نیت نہ ہوگی اس وقت تک توبہ توبہ قبول نہیں ہوگی ہاں اگر ارادہ پکا کر لیا تھا ندامت بھی ہو گئی گناہ کے گناہ سے الگ بھی ہو گیا اور ارادہ بھی پکا کر لیا دل میں کہ آئندہ ہرگز نہیں دیکھوں گا پھر اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے پھر خود پھر توبہ توبہ سے معاف ہو جائے گا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں اگر ستر بار بھی گناہ ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سچی توبہ کرنے والی سچی توبہ کیا ہے ندامت گناہ سے الگ ہو جانا اور یہ عزم کر لینا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تین چیزیں اور چوتھی شرط اس وقت کے لیے ہے اس گناہ کے لیے ہے کہ کوئی حقوق و عباد رہ گیا ہو جیسے کسی کا پیسہ ذمہ رہ گیا قرضہ رہ گیا اب موجود بھی ہے دے نہیں رہا ہے گناہ یہ جب تک توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی کہ گناہ یعنی پیسہ کسی کا دبا لیا اب اللہ سے توبہ کرے اللہ آئندہ نہیں دباؤں گا مسجد میں کسی وضو خانے سے گاڑی ملی گاڑی لینے کے بعد چل دیے اس کے بعد توبہ کر لی کہ اللہ نے اب نہیں لوں گا یہ قبول نہیں ہے توبہ وہ گھڑی اس کو واپس کرنی پڑے گی جس کا قرضہ ہے اس کو قرضہ دینا پڑے گا یا اگر نہیں ہے پیسہ تو اس سے معاف کرانا پڑے گا ایسی اگر وراثت کا ہے وراثت دینی پڑے گی اللہ سے کتنی توبہ کر لے کتنے آنسو بہا لے وراثت پیے بغیر یا معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوگی تو یہ چار شرطیں ہوں بالکل توبہ کرے لیکن ہو صدق دل سے بھی حشر میں ہوں گے فائزوں بیبیاں ہوں گی فائزات فائزون فائزات کامیاب ہو گئے ہاں۔ توبہ کریں گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی حشر میں ہوں گے فائزوں بیبیاں ہوں گی فائزات ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زبان پہ ہے ضرور ضروری کافروں کے لیے ہے کافر جو ایمان نہیں لائے اور چاند پہ تو پہنچ گئے لیکن سے چاند تک نہیں پہنچے ساری کائنات کو مسخر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خالد کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو خدا سے دور دور لیکن پہ ہے ضرور دعو علم ارضیات قبول فرما لے اللہ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور محبوب بنا لے اور ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دے جن سے ہم آپ کے پیارے اور محبوب بن جائیں اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ظاہر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ظاہر بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کل کو قیامت کے دن آپ کے حضور حاضر ہوں تو ہم کہہ سکیں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اے اللہ غیروں کی صورت بنا کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں کیسی بغیر کی بات ہے کہ اپنوں جیسی صورت نہ بنائیں غیروں جیسی صورت بنا کر آئیں اے اللہ آپ کے فضل سے محروم نہ ہو جائیں اے اللہ ہم پر دنیا میں فضل فرما دیجیے یا اللہ ہم کو اپنا ظاہر اور اپنا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ظاہر کی بھی توفیق دے اور باطن میں بھی جو ہمارے برے برے امراض ہیں رضائل ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے تذکیے کی توفیق مسیح فرما اپنے قلوب کو اللہ غیر اللہ سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مرشد فرماتے تھے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے غیر اللہ جب تک نہیں جائے گا اور فرمایا کہ کلم شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سکھلایا کہ پہلے غیر اللہ کو نکالو تب دل میں اللہ آئے گا غیر اللہ کو نکالے بغیر دل میں اللہ نہیں آتے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے اے اللہ تمام غیر اللہ کو اے اللہ غیر اللہ سے ہمارے قلب کو پاک فرما دیجیے یا حی یا قیوم برح اصلح لنا شہننا کل الى انفسنا سر فائن اللہم آتی انفسنا تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیها و مولاها فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعود بک من فقتک والنار اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعود بک من شر ما استعاد من نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الجمعين آمين برحمته